حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضرت اقرا بن حابس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا اے اللہ کے رسول کیا حج ہر سال ہے یا ایک ہی بار آپ نے فرمایا نہیں ایک ہی بار ہے اور جو اس سے زیادہ کرے تو وہ نفل ہے امام ابو رحمہ رحیم کہتے ہیں کہ رابی حدیث یعنی ابو سینان یہ ابو سنان الدولی ہیں عبد الجلیل بن حمید اور سلیمان بن کثیر سبھی زہری سے ابو سنان ذکر کرتے ہیں صرف اقیل سنان کہتے ہیں ابو سنان نہیں کہتے سننے ابو داود حدیث نمبر ایک ہزار سات سو اکیس